حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور حصول ثواب کی خاطر رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھ